افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامن منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان قليلا کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے اگر یہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو یقیناً اس میں بہت کچھ اختلاف پاتے جہاں انہیں کوئی خبر امن کی یا خوف کی ملی کہ انہوں نے اسے مشہور کرنا شروع کیا اگر یہ لوگ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اپنے میں سے ایسی باتوں کی تہ تک پہنچنے والوں کے حوالے کر دیتے تو اس کی حقیقت وہ لوگ معلوم کر لیتے جو تحقیق کا مادہ رکھتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اللہ کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو چند لوگوں کے علاوہ تم سب شیطان کے پیروکار بن جاتے سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے قرآن حکیم کی آیات تعارف سے پاک ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو حکم دیتے ہیں کہ وہ قرآن کو غور و فکر تعمل و تدبر سے پڑھیں اسے اعراض نہ کریں بے پرواہی نہ برتیں اس کے مضبوط مضمون اس کے حکمت بھرے احکام اس کے فصیح و بلیغ الفاظ کو سوچیں ساتھ ہی اللہ تعالیٰ خبر دیتے ہیں کہ یہ پاک کتاب اختلاف اضطراب تعارض اور تداد سے پاک ہے اس لیے کہ حکیم و حمید اللہ کا کلام ہے وہ خود حق ہیں اور اسی طرح اللہ کا کلام بھی سراسر حق ہے چنانچہ اور جگہ اللہ فرماتے ہیں افلا القرآن ام على قلوب اقفالها یہ لوگ کیوں قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے کیا ان کے دلوں پر سنگین قفل لگ گئے ہیں پھر آگے اللہ فرماتے ہیں اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل شدہ نہ ہوتا جیسے کہ مشرقین کا اور منافقین کا زعم ہے اگر یہ فی الواقع کسی کا اپنی طرف سے گھڑا ہوا ہوتا کوئی اور اس کا قائل ہوتا تو ضروری بات تھی کہ اس میں لوگوں کو اختلاف ملتا یعنی ناممکن ہے کہ انسانی کلام اضطراب و تضاد سے سالم ہو پھر تو یہ ہوتا کہ کہیں کچھ پاتے اور کہیں کچھ اور یہاں ایک بات کہیں آگے جا کر اس کے خلاف بھی کہہ گئے بس اس پاک کتاب کا ایسی متضاد باتوں سے بچا ہوا ہونا صاف دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور جگہ پختہ عالموں کا قول بیان کیا گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے یعنی قرآن مجید پر یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے یعنی محکم اور متشابہ سب حق ہے اسی لیے متشابہ کو محکم کی طرف لوٹا دیتے ہیں اور ہدایت پا لیتے ہیں اور جن کے دلوں میں کجی اور تیڑا پن ہے وہ محکم کو متشابہ کی طرف لوٹا کر گمراہ ہو جاتے ہیں یہی وجہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اول قسم والوں کی تعریف کی اور دوسری قسم کے لوگوں کی برائی بیان کی گئی ہے عامر بن شعیب عن ہی عن جدی والی حدیث میں ہے کہ میں اور میرے بھائی ایک ایسی مجلس میں بیٹھے کہ سرخ اونٹوں کا مل جانا بھی اس کے پاسنگ میں بھی نہیں ہم دونوں آئے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر چند بزرگ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے ہیں ہم ادب کے ساتھ ایک طرف بیٹھ گئے ان میں قرآن کریم کی کسی آیت کی بابت مذاکرہ ہو رہا تھا اور کچھ اختلاف تھا آخر بات بڑھ گئی اور زور زور سے آپس میں بات چیت ہونے لگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے سن کر سخت غضبناک ناک ہو کر باہر تشریف لائے چہرے مبارک سرخ ہو رہا تھا ان پر مٹی ڈالنے لگے اور فرمانے لگے بس خاموش رہو تم سے اگلی امتیں اسی باعث تباہ ہو گئیں کہ انہوں نے اپنے انبیاء پر اختلاف کیا اور کتاب اللہ کی ایک آیت کو دوسری آیت کے خلاف بتلا دیا یاد رکھو قرآن کی کوئی آیت دوسری آیت کے خلاف اسے جھٹلانے والی نہیں بلکہ قرآن کی ایک ایک آیت دوسری کی تصدیق کرتی ہے تم جس بات کو جان لو عمل کرو جسے نہ معلوم کر سکو اسے اس کے جاننے والے کے لیے چھوڑ دو یہ روایت مستد احمد کی ہے مستد احمد نیز ابن ماجہ کی ایک اور روایت میں ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم تقدیر کے بارے میں مباحثہ کر رہے تھے راوی کہتے ہیں کہ کاش میں اس مجلس میں نہ بیٹھتا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں میں دوپہر کے وقت حاضر خدمت رسول ہوا میں بیٹھا ہی ہوں جو ایک آیت کے بارے میں دو شخصوں کے درمیان اختلاف ہوا اور آوازیں اونچی ہوئیں تو رسول اللہ نے فرمایا تم سے پہلی امتوں کی ہلاکت کا باعث صرف ان کا کتاب اللہ میں اختلاف کرنا ہی تھا افواہوں کے متعلق ایک اہم اصول پھر آگے اللہ تعالیٰ ان جلد باز لوگوں کو روک رہے ہیں جو کسی امن کی یا خوف کی خبر پاتے ہی بے تحقیق اسے ادھر ادھر تک پہنچا دیتے ہیں حالانکہ ممکن ہے وہ بالکل ہی غلط ہو صحیح مسلم شریف کے مقدمے میں حدیث ہے کہ انسان کو یہی جھوٹ کافی ہے کہ جو سنے اس کو بیان کرنے لگ جائے ابو داود کی سنن میں بھی یہ روایت ہے بخاری اور مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیل اور قال سے منع فرمایا ہے یعنی سنی سنائی باتیں بیان کرنے سے جن کی تحقیق اچھی طرح سے نہ کی ہو نبی داؤد کی حدیث میں ہے انسان کا یہ برا فعل ہے کہ یوں کہتا پھرے لوگوں نے یہ خیال کیا یہ کہا اور صحیح مسلم کی حدیث میں ہے جو شخص کوئی بات بیان کرے اور وہ گمان کرتا ہو کہ وہ غلط ہے وہ بھی جھوٹوں میں کا ایک جھوٹا ہے یہاں پر ہم عمر رضی اللہ عنہ والی روایت کا وارد کرنا بھی مناسب جانتے ہیں جس کو امام بخاری اور مسلم نے ذکر کیا ہے کہ جب انہیں یہ خبر پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے تو آپ رضی اللہ عنہ اپنے گھر سے چلے مسجد میں آئے یہاں بھی لوگوں کو یہ کہتے سنا تو بذات خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور خود آپ سے دریافت کیا کہ کیا یہ سچ ہے کہ آپ نے اپنی ازواج متحرات کو طلاق دے دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غلط ہے چنانچہ فاروق اعظم عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی صحیح مسلم میں ہے کہ پھر آپ رضی اللہ عنہ آئے اور مسجد کے دروازے پر کھڑے رہ کر بابا سے بلند فرمایا لوگوں رسول مقبول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق نہیں دی اسی پر یہ آیت نازل ہوئی بس عمر رضی اللہ عنہ وہ ہیں جنہوں نے اس معاملے کی تحقیق کی علمی اصطلاح میں استمباد کہتے ہیں کسی چیز کو اس کے ٹھکانے اور مخزن سے نکالنے کو مثلا جب کوئی شخص کسی کان کو کھود کر ان کے نیچے سے کوئی چیز نکالے تو عرب کہتے ہیں استمبت اور رجول پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و رحم تم پر نہ ہوتا تو تم سب کے سب بجز کامل ایماندار لوگوں کے شیطان کے تابے دار بن جاتے ایسے موقعوں پر یہ بھی معنی ہوتے ہیں کہ تم کل کے کل چنانچہ عرب کے ایسے شعر بھی ہیں